میں مدینے چلا ہے مدینے چلا تو بے خود بنا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا چلا سا چھا گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے میں مدی چلا میں مدینے چدہ پھر کرم ہو گیا میں مدی چلا پھر کرم ہو گیا مدی لے چلا اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم مدی چلا میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا مدینے بیچنا چاہیے اور کیا میں مدینے نے اے شجر اے حجر تم بشم سو قمر شجر اے حجر تم دشم سو قمر شجر اے حجر تم بھی شم سو پمر دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چنا دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چنا دیکھ تارے مجھے یہ نظارے مجھے دیکھ تارے مجھے یہ نظارے مجھے ذرا میں مدینے چلا دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا روح مستل ٹھہر تو نکلنا ادھر روح مستل ٹھہر تو نکلنا ادھر اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دے طلب سے سوا در مدینے چلا وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا نور حق کے حضور اپنے سارے قصور نور حق کے حضور اپنے سارے قصور نور حق کے حضور اپنے سارے چلا میں مدینے چلا بخشوانے چلا میں مدینے چلا میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر میرے صدیق عمر ہو سلام پر اور رحمت صدا میں مدینے چلا اور رحمت صدا میں مدینے چلا وہ خود کی زمین جس کے اندر مکی وہ خود کی زمین جس کے اندر مکی وہ کے اندر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا وہ پقی کی سمی جس کے اندر مکی وہ پقی کی اس کے اندر مکی میرے مدنی ضیا میں مدینے چلا میرے مدنی ضیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا گنبد سب پر جب پڑے گی نظر گنبد سب پر جب پڑے گی نظر کیا آئے گا میں مدینے چلا کیا آئے گا میں مدینے چلا ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر ان کے مینار پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا نمبر نور پر جب اٹھے گی نظر جب اٹھے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا ان کا غم چشم تر اور سوزے جگر ان کا کم جشن تر سو سے جگ رو جشن تل آر سو جگر اب تو دے دے خدا میں مدینے چلا اب تو دے دے خدا اب تو دے دے خدا تو دے دے خدا میں مدینے چنا درد پل پت ملے سوہ بڑھنے لگے درد الفت ملے سوہ بڑھنے لگے درد ال پت ملے سب بڑھنے گے جب چلے قافلہ میں مدینے چلا جب چلے قافلہ میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیا کرے گا ادھر باندھ رہتے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رہتے سفر رزام مدینے چلا کیا کیا تم نے کہا اے عبید رضا کیا یہ تم نے کہا اے عبید رضا سوچ تو کچھ ذرا میں مدینے چلا سوچ تو کچھ ذرا میں مدینے جنا میں تو بس یوں ہی تھا میں کی اوقات کیا میں تو بس یوں ہی تھا میں کی اوقات کیا میں تو بس یوں ہی تھا میں کی اوقات کیا کافیا یہ ملا مدینے چلا پیا یہ ملا میں مدینے چلا لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے سے مرشد کہے چل عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا چل عبید رضا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں چا جھمتاجو بتا میں مدینے چلا جھومتا جھمتاجو جھومتا جھومتا جھومتا بتا جھومتا جھو میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے